بے شک ہم نے واضح بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائی ہے اور اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے